جو لوگ اخباری خبریں پڑھ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے مجاہدین کی مخالفت کرتے ہیں سب سے پہلے یہ گالی دیتے ہیں اللہ کو پھر گالی دیتے ہیں رسول اللہ کو پھر گالی دیتے ہیں تمام انبیاء کو پھر گالی دیتے ہیں تمام صحابہ کو پھر گالی دیتے ہیں تمام اولیاء کو کتنوں کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ پانچ کو گالی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں لڑنا غلط ہے اسلام امن کی بات کرتا ہے لڑنا غلط ہے تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بیچی جائیں پھر بھی نہ لڑو تمہاری مسجدیں چھن جائیں مندر بن جائیں پھر بھی نہ لڑو تمہارے بچے جیلوں میں جا کے کافروں کی قید میں ان کے منہ پہ پیشاب ڈالا جائے ان کے جسم داغے جائے پھر بھی نہ لڑو اپنی غیرت کے لیے نہ لڑو خلافت کے لیے نہ لڑو یہ لوگ کہتے ہیں لڑنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں لڑنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں یہ غلط لوگ ہیں ان کی وجہ سے ملک میں سرمایہ نہیں آ رہا ان کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ان کی وجہ سے غیر ملکی تاجر نہیں آ رہے یہ مجاہد غلط لوگ ہیں میں قرآن سے ثابت کروں گا سب سے پہلے لڑنے والا کون ہے کافروں کے خلاف قرآن کہتا ہے سب سے پہلے کافروں کے خلاف لڑنے والا کون ہے اللہ اللہ خود لڑتا ہے قرآن کہتا ہے وہ اللہ المومنین القتال اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود میدان میں جا کے لڑتا ہے کافی ہو جاتا ہے اور لڑنے والوں کو دہشت گرد کہنے والوں کہو اپنے رب کو دہشت گرد مجاہدین کو گنڈا کہنے والوں نعوذ باللہ یہ لفظ کہو اپنے اللہ کو قرآن کہتا ہے فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم اور تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا کس نے قتل کیا ہے ولیکن اللہ اللہ نے قتل کیا ہے اگر قتل کرنا برا کام ہوتا ان سانپوں کو ان موزیوں کو ان ان درندوں کو ان بے غیرتوں کو جنہوں نے ہماری مسلمان قوم کو برباد کیا اگر انہیں قتل کرنا برا کام ہوتا تو اللہ خود کیوں قتل کرتا انہیں